حج اور جہاد معروف جہادی فاتح اور صاحب علم اللہ والے حضرت مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حج اور جہاد میں بہت مناسبت ہے دلیل یہ کہ قرآن مجید میں حج کے فوراً بعد جہاد و قتال کا حکم موجود ہے بعد میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس سسرحو کی حجت اللہ البالغاہ میں دیکھا انہوں نے حج اور جہاد کے درمیان بہت سی مناسبت ذکر فرمائی ہیں ویسے کوئی بھی غور کرے تو دونوں فریضوں کے درمیان کئی رشتے ڈھونڈ سکتا ہے دونوں میں سفر ہے ہجرت ہے مشقت ہے اور تکلیف ہے خون ہے مارنا ہے عشق ہے جدائی ہے قربانی ہے میل کچیل تھکاوٹ اور پراگندہ حالی پسینہ ہے بھاگ دوڑ ہے جذبہ ہے شوق ہے والہانہ پن ہے مارنا کا لفظ کئی افراد کو کھٹکے گا اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے تاکہ نہ کھٹکے عبادت وہ نہیں جسے ہم عبادت سمجھیں عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو ایک آدمی صاف سفید پاک کپڑے پہنے مسلح پر سجدہ ریز ہے اسے سب عبادت سمجھتے ہیں دوسرا آدمی مٹی سے اٹا ہوا بھاگ بھاگ کر پتھر مار رہا ہے جانور ذبح کر رہا ہے یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے یہ بھی بڑی عبادت ہے دشمنوں کے ناپاک خون سے کپڑے لت پت سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اس لیے یہ بھی بہت عظیم عبادت ہے ہمارے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کی طرف متوجہ ہوئے تو دل کے شوق نے آواز دی اپنے جہادی قافلے کو سمندر کے راستے حرمین شریفین لے چلے دو حج کیے پھر وہاں سے جہاد کا رخ کیا اور رب البیت کے پاس سرخرو چلے گئے ہمارے مرشد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک سال جہاد کی طرف دوڑتے تو دوسرے سال حج کی طرف لپکتے روح کا عشق ان دو حسین چیزوں کی طرف ہمیشہ بے قرار لپکتا ہے جہاد کا محاذ اور حرمین شریفین کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو دونوں طرف سفر کی سہولت میسر ہے